نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی رب کائنات کا نظام دیکھو کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پہانا کھلاتا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے شیخ اختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دوہرایا فرمایا آ کے با مرغو ہوا ماہی دہد آ کے با مرغو ہوا ماہی دہد بندگارا دولت و شاہی دہد فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے مچھلیوں کو گوشت کھلاتا ہے اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے فرمایا ماں باپ آکڑ نہ کرے کہ اولاد ہم بناتے فرمایا بے پدر فرزند پیدا او ہی بے پدر فرزند پیدا او ہی تفل رادر مہد گویا او کنت ہی بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلاط و کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا اور ادھر تین دن کی عمر ہے اور ماں کی جھولی کا ممبر بنا کر عیسا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا تقریر کر دی تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے فرمایا آیا کے پوشی دسنجا بو سبور دیگر خوفتا برہنا در تنور ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے حضرت شیخ اختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ شادی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے فرمایا یک بر حسیرو یک بر سریر یقی بر حسیرو رو بر سریر یک کے در پلاسو در ہری ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے فرما خلق خلکو یم دکھو یقین خلکو یم دکھو برد بارو ی جنگ جو فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے اور ایک ایسا ہے کہ دو گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا پرورتکار سکارے نے الگ الگ حسلتیں بنائی فرمایا میں شب و روز بدست یقیرا شبو یقیر دست سابست یقہ خوب کنجا میں خانہ مست ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے زبان سے تلاوت کر رہا ہے دل سے سوچ رہا ہے اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہی مر جاتا ہے تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے جس طرح سے چلائے کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلے جا سر جائے ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجا سر جائے چاند کا اور کبھی حالت یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں کبھی اتنا بڑا اختیار دیا اتنا بڑا مالک بنایا کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ اور چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا اور کبھی کبھی غزوہ خندق کا احزاب ہے ادھر کھدائی ہو رہی ہے صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں بہت بڑا پتھر آ گیا اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے سے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا اٹھا کے لے کے جاؤں گا اکرام اسلام اللہ تعالیٰ علی مجمعین دیکھ رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں صحابہ کو رجز آیا شوق آیا شوق میں آپ کے کہنے لگے نہن الذی بائعوا محمدا نحن الذين نحن محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اتنی اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں ہم خدا لے کر زمین کھودتے ہیں جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنا کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ خیرا کب پھر اول منہ اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں دنیا کا کا چین کوئی چین نہیں دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں میں تو سے مانگتا ہوں پب پھر سارا آج رہا اور میرے پروردگار میرے انسار کو معاف کر دے میرے مہاجرین کو معاف کر دے نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہو ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں پتھر توڑ رہے ہیں بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں دو پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ چھتیس سال تک پانی میں کھڑے رہے ٹانگے مچھلی کھا گئی پیر مچھلی کھا گئی اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جائے دربار کرنے لگا نہیں مجھے علی بنا کے جب نکلوں گا کہتے نیچے کا گھر سارا ہی کھا گئی جانور کھا گئے چھتیس سال پانی میں کھڑے رہے ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ چھتیس سال کی نماز کہاں گئی چھتیس سال کے روزے کہاں گئے چھتیس سال کے سجدے کہاں گئے چھتیس سال کی تلاوت کہاں گئی چھتیس سال کا شریف کہاں گیا چھتیس سال محمد کی غلامی کہاں گئی پھر کہتے چھتیس سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا علی تو ایک ہی تھا جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دی میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوال حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علی کی والد شاہ فخر الدین رحیم اللہ بہاول زکری ملتانی کا داماد ہے بولی شاہ کلندر کا الگ زکری ملتانی نانا ہے بہاول اب ثقریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے قلندر بھی یہی رہتے تھے شاہ بہاب الب ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے لڑکی کا انتقال ہو گیا شاہ بہاول الاکریہ ملتانی رحمت اللہ علی نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا بڑا ولی ہے بڑا درویش ہے بڑا اللہ والا ہے شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علی کی شاہ بہاب کے بیٹے کی ہے کھڑے ہو کر مخالفت کی ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا کیا بات ہے کیا آپ دیکھا کیا خامی دیکھی کیا کوتا دیکھی کیا خامی تم نے دیکھ لی اندازہ لگا اولیاء کرام کی زبان دیکھو ان کو لوگ ولی کہتے ہیں یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے سوم و سلاد کا بڑا پکا ہے درویش بڑا پکا ہے قلندر بڑا پکا ہے اللہ والا بڑا پکا ہے بولی سا قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا تھا رہا تھا اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے اتنا مشغول ہو جائے اتنا اللہ اللہ کرنے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے شاہ فخر الدین یہاں سے خوراسان چلے گئے اپنے وطن میں چلے گئے نعمت علی کے مانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علی کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے آپ جمال بی بی اتنی اللہ والی بند اللہ کی بندی تھی اتنی اللہ والی تھی ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو وہ چھتیس سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا علیف لامین سے لے کر ون تک مکمل قرآن کریم تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے تم سوچ رہے ہو گے کیسے کرتی ہوگی کرنے والا کرتا ہے جس کو لگن لگ جائے جس کو شوق پیدا ہو جائے جس کو ذوق پیدا ہو جائے جس کے دل میں سوز و کدا پیدا ہو جائے جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا ارے اس کو کیا پتا چلے اپنے من چاہتی محبوبہ ہو خوبصورت دلہن ہو شام کو باتیں شروع کر دو صبح کی آزان اگر مؤذن دے نا دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی اتنی بڑی رات کا ان کو پتا نہیں چلتا اپنی ان ہماق میں اپنے جوش محبت میں اپنی مشغولیت میں تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے سو دلہن کی محبت ایک طرف نہیں اللہ و وطالت جس کے دل میں گھر کر لے جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے اور میں کہتا ہوں خدا کا بند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطر قطرے میں بسا دے اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے ابھی جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے پیٹ میں بولی سا کلندر ہے کلندر تو یہاں سے بنتے ہیں قرآن سے کلندر بنتے ہیں درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں یہ تو تمہارا زمانہ ہے چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی بولی سا قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا مگر اتنے روئے اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے شاہ فخر الدین رحمت اللہ علی کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا ایک بزرگ آئے چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی بولی سا کلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے سید سوڑے ہوا کرتے تھے سید سردار ہوا کرتے تھے سید سخی ہوا کرتے تھے سید قرآن پڑھتا تھا سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا شاہ فخر الدین رحمت اللہ علی فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے ایک تو بتاؤ جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا سارے گھر میں طوفان مٹا ہوا ہے بالکل خاموش نہیں کرتا میں کیا کروں جن لوگوں پہ اشاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا بچوں پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ یہ روتا بہت ہے انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا ذرا سا اس کان کو منہ لگایا بولی سا کرندر جو بچے تھے ابھی دو چار دن کے حکومے تو شاہ فخر الدین نے شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو کیا پڑا ہے اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا کہ مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا مجھے وہ ایت بتاؤ مجھے وہ صورت بتاؤ مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا وہ بزرگ فرمانے لگے اور بخر الدین تجھے معلوم ہے تو جانتا ہے اس کی اما قرآن کریم کی حافظ ہے اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا اب یہ پیدا ہو گیا اما سچگی میں پڑ گئی ناپاک ہو گئی پلیت ہو گئی اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا اور ناسی کا نشہ ٹوٹا آج شادی کی عادت ٹوٹی خسرت والی کی خسرت پوری نہ ہوئی روئے نہ تو کیا کرے میں نے ایک ایت اس کان میں پڑی ایک ایت اس کان میں پڑی بچہ خاموش ہو گیا اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی اس کی غذا مل گئی جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ کلندر کی روح اور جسم جس کلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا ہو ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو اس رات اور تحج تک کی نفل پڑھتی ہو ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو خدا کی قسم اس گود سے پھر کلندر پیدا کیوں نہ ہو آج کل کلندر بننا بڑا سوکھا ہے قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی ڈال لو دو تین نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو دو چار للے کڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی اور کمال ہے مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور یہ سب قید و رحمت اللہ علیہ میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ S P D S P اور یہ ایم ڈی آر اور یہ کمیٹی ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے قبرستان کے درمیان میں سڑک پر کندا میلا زبردست بدل تمہیں شرم نہیں آتی مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ان ان پہ پہ گندگی پھینکتے ہو یہ چودہ نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جا قبرستان ہے تمام سار کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے ہیں وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکت نکالتے بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کورے فنا سب کے سب ہیں راہ روے کو فنا جا رہا ہے ہر کوئی سو فنا اور بہ رہی ہے ہر طرف چوبے بنا آتی ہے ہر چیز سے بوے فلاں وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور کچھ آواز دے دی کر کے کہتی ہے اور شرم کرو غارف کرو کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دم دلایا کرتے تھے افسر بنے پھرا کرتے تھے ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے ہم بڑے بڑے تاجر تھے ہم بڑے بڑے ولسٹر تھے ہم بڑے بڑے وزیر تھے آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو دیے خوشی دیا دم گوپت سے گوٹ ہے باہر کے کھان وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن گویا زبان نہیں وہ کہتا ہے تو نے تو کسی کا پخانہ دند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے مزہ کرنے والا نہیں میری پوزیشن آج کچھ اور ہے میرا معاملہ آج کچھ اور ہے آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک ان پر پاؤ رکھ کر چور چور کر دے میں بولوں گا نہیں مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرا سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے ڈرا کرو خوف کھایا کرو یاد کیا کرو اس گڑے کو مگر نہیں ایک بیماری پھیلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ کلندر کی تربیت ہو رہی ہے پورا پرانی کریم امی جان ختم کرتی ہے ادھر بولی بولیسا قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا جو جو بولی بولیسا کلندر تین دل دو دل قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا اس نے چھتیس سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے کیسے گزار دیے اس نے پھر یہ سا کلندر جمان ہوا پھر یہ پانی پت ہی میں رہے بیس برس تک دارالف میں بیٹھ کر دلی میں فتوا دیا پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی لکھا ہے سوان حیات میں ایک تین دن ہوش نہیں آتا اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ خالی ہوتی تھی نہ ڈھول نہ ڈھپڑا نہ تبلا نہ فرنگی نہ ہارمونیم کچھ نہیں ہوتا تھا جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت عشقیہ کلام اور دوسروں سے بھی سنتے اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بدلا کھیڑا اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی سا کلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں اصل نام ہے شرف الدین یا اسے برا بھیجتے مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا پھر حضرت کی طبیعت پر مجھ کیفیت غالب رہنے لگی خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت عشقیہ کلام اور دوسروں سے بھی سنتے اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈا کھیڑا اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی سا کلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تڑے تنہا جنگل میں اصل نام شرف الدین بولی سا کلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن سے یقین نہیں جمتا اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے دولت کی وجہ سے نہیں بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں سے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنا دلیل القدر انسان ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما عظیم خطیب انقلابی خطی طوفان برپا کرنے والا خطیب انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے رات کا وقت تھا سورت یوسف کی تلاوت شروع فرما دی سکڈن جیل سے انگریز تھا وہ سن رہا تھا چاند کی چاندنی زبان آتا اللہ کی کلام خدا کا میں آ گئی ساری جیل اور سپر جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ کوئی حسرت ہو تو بتاؤ میں پوری کروں گا اور میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے جن کا تم نے بٹا لگایا ہے ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی حج کو نہیں گئے ساری عمر عمرے کو نہیں گئے لوگوں نے انتظام کیا بندوبست کیا بہت آپ چلے جائیں فرما کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا روز اقدس کے سامنے جاؤں گا اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا میں جواب کیا دوں اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا شرماتا ہوں نانے اور جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے انہوں نے خواب دیکھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طباہ فرما رہے ہیں موسا کلیم اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں اسماعیل ربی اللہ ہیں یوسف علیہ السلام ہیں بکری علیہ السلام ہیں ایوب علیہ السلام ہیں سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ السلام والس فرما رہے اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے آتا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا فرما اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کیا عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر کر عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ کسی کی مخالفت مقصود نہیں کسی کے ساتھ ضد اور اناد نہیں بلکہ مقصود ہے ہدایت اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمے اور ایمان کی صحیح دولت عطا فرماتے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں وہ پیر دیت نہیں وہ کوئی اولیاء کلام نہیں وہ بزرگان دین نہیں وہ سراسر دھوکہ ہے شیطانی چکر ہے اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں وہ تو خنجر کی ساؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا تمام کرام بدر و ہنین میں خندق و تابوت میں بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز کو کیا قضا کرنا جماعت بھی قضا نہیں کرتے ایک ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے گردنیں کاٹ رہی ہے اپنی گردنیں کٹا رہی ہے ایک رکاط یہ پڑھ کر چلے گئے دوسروں نے آ کر پڑھ لی اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں چاہے تم نے قبلے سے پیٹ پھیر لی چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا تیری صحیح بھی چلی گئی تیرا روکو سجدہ بھی چلا گیا لیکن گردنے تو نے لوگوں کی کاٹی لہو بہایا اپنی گردن کٹا دی گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا او میرے بند ہے آ جا میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ فرار نماز ٹوٹ گئی عمل کثیر اگر تم نے ایک رکاس میں تین مرتبہ کھجا لیا خارج کر لی تو نماز ٹوٹ گئی مگر یہاں تلوائی چلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی کیوں اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے نماز بھی میری تو بھی میرا لڑائی بھی میری کفر اور اسلام کی لڑائی اس زمانے میں تمغری ملا کرتے تھے تمغیر تک تقسیم ہوا کرتے تھے بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی بات صرف ایک بات تھی تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہیں یہ جھولی میں انگور ہے اور ایک دو دانہ یوں ہاتھ میں ہے یوں کھا رہا ہے جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے ہاتھ میں دو چار دانے ہیں کھا رہا ہے حضور کے سامنے آیا کہنے لگا یہ کیا ہے یہ کیا لڑائی ہے حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے ادھر والے کیا کہتے ہیں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں یہ یوں کہتے ہیں آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے مسلمان نہیں تھا پہلے سے کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑتا ہے اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا پہلے یوں پلے میں باندھتا پھر کام آ جائیں گے پھر یوں کندھے پہ ڈالتا شاید وہ کسی وقت کام آ جائیں گے اے جھولی یوں پکڑ رکھی تھی یوں چھوڑتی سارے نیچے گرا دیے اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا حضور نے فرمایا دبا ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں جولی کے انگور پھینک دیے ہاتھ کے پھینک دیے اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کے منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں یہ انگلی حالت میں دے کر نکال دیے اور کہنے لگا السلام علیکم میرے نبی میری تیری جنت میں ملاقات ہو اور دیا ہے ایک صحابی واپس سارا تلوار تیر اٹھانے کے لیے پوچھا کدھر آئے کہنا کچھ کام تو وہ ہو ارے آگے بڑھو اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا ہے اور کافروں کے دھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا اس کے بعد ٹکڑے کر دیا ہے ادھر کلمہ پڑا ادھر شہید ہو گیا اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا انگور پھینک دیے ہاتھ کے انگور پھینک دیے منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں گیا اور جا کر ٹکڑے کرا آج ہمیں اللہ پر یقین نہیں اللہ کے دیے ہوئے کرنے پہ ایمان اور یقین نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے مگر ہمارے یہاں تو طریقے کار کاری کچھ اور بن گئے مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کرے میں سپلائی کیا کروں گا قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ چھوٹے بڑے گاؤ سارے گاؤ وہ پہلے نچایا کرتا تھا یہ گواتا ہے دونوں کا جوڑ ہو گیا اس نے سب کو نچایا وہ خود بھی ناچتا تھا اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا گاؤ بھائی گاؤ سبحان اللہ مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں ہم گا رہے ہیں یہی یہی یہی یہی یہی ہم گا رہے ہیں مسلمان ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیا نہیں آتی تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے تم کہاں سے نکال کے لائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے ان لڑائی کائے کی مکان کی کہ نہیں خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے کی لڑائی ہے ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے آپ کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بخار والا الگ ہے چیچک والا الگ ہے اولاد دینے والا الگ ہے شادی کرانے والا الگ ہے مقدمے جتانے والا الگ ہے بسوں اور سڑکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ تھا وہ اندر نہ لے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے اس کے ٹکڑوں سے بھی بدل کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے آخرت اچھی ہو جائے قبر اچھی ہو جائے اثر اچھا ہو جائے ہر ایک کا ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا کسی کو مجھے کرتا ہے کہ گن تم از گن تم بھرو ید جاؤ از جاؤ گن گن تم پرو ید جاؤ از جاؤ از کا عمل کا فلم متو نہیں اگر گندم بیچو گے تو گندم پیدا ہوگی جاؤ بیچو گے تو جاؤ پیدا ہوں گے جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے اور اور بڑی عجیب بات کہی مجبوب نے اللہ کی کروڑ آ رہے ہو ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی کرے لگا سوچا کر چودہ اگست ہو یا اٹھارہ اگست ہو کا کوئی بھی ہو تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اپنا غفلت میں گوانا ایک دن جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور مالک کے کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے تو یہ رات برباد نہ کر یہ دن برباد نہ کر یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے تو آپ بنتا ہے جتنا شریعت کا زیادہ تابے دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار ہے کہ نہیں ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے فلاں ولی یوں کر دیتا ہے فلانا ولی یوں کر دیتا ہے فلانے ولی نے یوں کر دیا فلانے ولی نے یوں کر دیا حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سوال بندر مومن کا بے زری سے نہیں سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کبھی زری سے نہیں جام تیرا جوہر جو آسکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں خدا کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے نہ کہ کرامتیں دکھاتا بھیڑے ولی بنتا ہے مگر رسم و رواج کے مقابلے میں ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے اسی پر سارا عمر بسر کر دی یہ تو کوئی حقیقت نہیں قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی ولیوں کی شناخت بتائی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملحال نہیں کوئی پریشانی نہیں الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں ان کا انتخاب کر سکیں فرمایا اللہ دین اقانو یتقون فرمایا بلی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کانٹ کے کھانا سنت ہے علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کانٹ کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے میں قسمیہ کہتا ہوں ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی کیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں امیر ہو غریب ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین دلی رحمت اللہ علیہ دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا یہ میرا سامان ہے میں خود سوار ہوں گا ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزا ایک آدمی کو پہنچانا ہے مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ اونٹ والا آئے گا میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رخ کا کاغذ کا رکھ لیا تو بل مانی ہوگی اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رخ کا رکھنا بھی جائز نہیں اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا مولانا مظفر حسین کاندلی دلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے اس کنجری کی ہے جس نے کرائے پی کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا تو مولانا نیچے اتر گئے فرمانے لگے بھی ذرا پیشاب کرنا ہے اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں دس کوس کا سفر ہو گیا وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی جب دس کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا کس قدر تکوا ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں اللہ والے ہیں امام ہیں ترونجا حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے مگر تقوی کا یہ عالم ہے بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے ایک مکان ہے بہت بڑا اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے کوئی بات آدمی آیا کہنے لگا حضرت جی پسینے میں سرابور ہو کپڑے بھیگ گئے یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے دوپہر کا وقت ہے آپ یا سائے میں کھڑے ہو جائیں آپ دھوم میں کیوں کھڑے ہیں سبحان اللہ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے ڈرتا ہوں اس کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے کتنا تقوا تھا ان حضرات کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جمیل القدر ولی ہیں خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا معاملات کے اندر آبد قدمی ہو تب ولی بنتا ہے میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے سو روپئے کسی سے ٹھگی کی مار لوں میرے نفلوں کا کیا بنا میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا اصل بات معاملے کی ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے دو سال تک مسلسل درے کھائے خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لیا وہ ایک پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے ایک نے کہا پیسے کا ایک چمچہ دوسرے نے کہا پیسے کے دو چمچے تیسرے نے کہا پیسے کے تین چمچے چڑھتے چڑھتے پانچ چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا ایک پیسے کا میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے گوٹے لگاتا کہ اور اچھا زیادہ مل گئی امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو ایک دیا تھا یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا بڑا کام بن گیا ان کی سب لگ گئی آپس میں اس نے کہا دو چمچے اس نے کہا تین چمچے اس نے کہا چار چمچے میرا تو کٹورا بڑھ گیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں یہ کاروبار تو نہ ہوا یہ سودا تو نہ ہوا یہ تو چڑ بازی اور بازی کا سودا ہے یہ دال واپس کر کے آ آس میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے ہم جیسا ولی نہ پہنچا وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ دال ہی پلا دے مجھے تو بس مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت ان نے لاؤ دال ہی پلا دو بس امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی واپس کے سدھ بات کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے انہوں نے لی نہیں وہ پھر واپس آیا اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ نہیں لی تو نہیں صحیح مگر امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو ایک پیسہ احمد بن حنبل کا لگا دکنداروں کی ضد بازی ہوئی یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ علماء کرام نے لکھا ہے دو دن دو رات تک آواز لگاتا رہا کوئی دال کے لینے والا نہ ملا کیسے نیک لوگ ہوں گے کتنا حلال کھاتے ہوں گے ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لطف میں جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی کیسی تھی بکری کہ جی بہت اچھے گوشت کی فردار موتی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کسی نے بتلایا ماہر نے کہ سات برس امام ابو حنیفہ نے سات برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو کپواس اور پرہیزگاری اس کا نام کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب ایک تھان میں کوئی نقص تھا ملازم نے پوری گٹڑی کا سودا کر دیا اب وہ چلی